گروپ مل تلاب کی تلاب چیشتے نہ ہونے کہ ادھر ادھر پڑتا کا نہیں ہوں پردے والے کرنے بے پرد سارے کٹن فلم دیکھنے والے سارے کٹن دیوبندی کٹھے تھے نا علی فرش ہاں۔ انہوں نے میٹنگ کیے انہیں اپنے لوگوں کو ہدایات کی ہے بھائی جیسے کرو کو نکال لو جی جیسے کاغذ سن دین دو مولوی انہیں تو سن گل نہیں سننی یہ نہیں گل سن کے جواب یا کچھ کہنا نہیں گل نہیں سننی وہ گل کرتے پہ ہوں گل نہیں سننی پھر گل جب انہیں بھی ہونی ہے تو سارے انہیں کو جواب سارے کو ہے نہیں ہاں۔ انہیں تو بندے نکلنا پائے گا انہیں انہیں انہیں انہیں پھر میٹنگ میٹنگ میں کوئی بندے آنا کہ یہ اہل نہیں مت گئے کی ہے قانون پاس کیتے بھی گل سننی ح ہاں، جی ہاں، چوکا ہاں ہوں گل سنی ہے بندہ پتہ لگ گئے درود درود ابراہیمی جسے لکھا کھلاؤں لازمی میں انہوں پڑھے لگا ہے جو جو بندی میں پوچھے کیڑے کہ جو بندی نالوں ہاں میں یار تیری سوال تے کریں اے درود ابراہیمی انہوں براہمی مسئلہ کے عقیدہ ہے بھی ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال نبی سائیں تو درو پڑ سو ٹھیک ہے نا ہوں تصا یہ دسو جدا نام پاک تسا لے بھی تو تسا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے یا کھانا ہوں ابراہیم علیہ السلام آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ واسطے یہ کہیں نبی واسطے کا نہیں ہوں تو سب بئی مانو آ تو درو ابراہیم پڑھو کہ جلے نام پاک ہندو پڑھتے بیٹھے ہوں ہوں ہوں تو تو صلی صلی اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نہ پڑھو بلا بلا بےمانوں کا کا بےمان تھی گھنن میں کہ یہ دس درو شریف لکھا کھڑے کھڑے ہی کو پڑھ غور کر فقیر پہلے آئے محمد آل پڑھوانے اللہ ابراہیم ابراہیم ابراہیم نہ بعد ہوں ہوا نبی نبی درود درود درود حوالے نام نام نام تو تو پہلے پہلے السلام کا ہے مان کھنی کھنی بولا پاک لوگوں بڑے ہی رکھو رکھو وہ منافا یہ چاہے اچھا درود بھی پہلے نبی سنگ درود پڑھ دیکھا جیل پہلے نبی سنگ نا پہ آدھا تو بلا آپ ہی وجہ تو اوڈے پہ درود پڑھیں گے جی ہوا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ دوں تو اللہ صلی اللہ علیہ ابراہیم پہلے آخوا ہوں چھوڑ کو گال تو لگی میں کہ آمن تو انہوں تو سوال کریں ہوں تو ذہن ہے تو یہ آ گئے بھائی یار گل میں کہ جی ناراض محسوس تو نہیں کی گل صحیح ہے تو گل صحیح ہے اور ان کے ذہن گل پائی ہے نا ہوں او سن گل کر سن وہ سوال کر سی جواب انہوں کو آئے نہیں اتو ایک کھٹا سی سی بھی یار کو جواب تو ہے نہیں جوٹن سے جتھا جاؤ اپنی گل چھوڑی آؤ وہ جتھے جا دیں سارے بریلی نو پڑھ لے دیں مسجد ہر تھان سے جتھے بیٹھے ہوں تو سارے الفی یہ الفی لگی کے بولتے ہیں آپ نے ختم ہونا ہے یہ جڑے دو کے خلاف ہوئے جڑے ملا نا یہ ہوئے اس واسطے گستاخی کے حوالے نال دینی حوالے نال بریری ملا دو بندے خلاف نہیں ہوئے کیوں ان کا زندہ واضح ثبوت ہے کہ سکول نبی سائیں کو سر سوا جڑا ہے واشی لکھتے ہو ابراہیم علیہ السلام دا نبی علیہ السلام واشی انسان ہے یہ سکول ہے جی ایک گستاخ کی وجہ ہوئے تو پہلے سر سوار جو سر تھی میں نا سوچ نا توتے ہونے دے بھاں اے ہونے منافق ہون ابو جناب آدم علیہ السلام پہلا انسان کیا ہا پہلے بندر بھی سکا لکھتے ہیں لنگور خود لنگور کتاب دے بڑا پہ ہیں جو انسان پہلے کی ہاں پہلا انسان کون بن رہے ہوں جی ہو گیا نبی کے حوالے نال جو بنجے نے دشمن تے پہلے گل یہ کھڑے نہ پہلا گستاخ سر سوار ہے ہوں سر سوار اپنے منہ کتاب لکھی ہے کہ نہیں پڑھتا آرام دے لکھی کھڑے ہو بھائی ایک وہابی ایک وہابی کریلا ایک وہابی کریلا نیم چڑھا تین درجے کا تین قسم کے وہابی ہوں جو بندی ہوں الحمد للہ میں تیسری قسم ہوں وہابی کریلا تو نیم چڑھا یہ آئے ان کی کتاب ہے لکھا تھا وہ سارا سارے سارے منی کھڑے نوکو کہ ہوں گستاخ رسول دے حوالے نال لاؤ ہاتھ وہ سارے دے باقی نہ ہے میرے پیو دادے کو مطلب ہے گال کڈے کڈے کڈے کوئی تو تو میں میں تیرے تیرے نال نال نال لڑ پاؤں آصف آصف دس دا ہاں، جی پیو کا نہیں بریل کو علم نہیں گیا جی۔ بریلوی ناگ جائیں آ گیا سر سوال جو بندی کا نم تو دسو کی کرتی تو میں تیسرے درجے کا ہوں یہ برداشت ہے چیشتی برداشت نہیں سنگھ یہ گستاخ نال ہوئے ہاں کیوں رہی ہے بھائی ماں ہی دونوں کہ انہیں اپنی جماعت بریلی بنی ہوئی ہے بھائی یہ انہیں کرنی ہے کمائی پیسہ لینا بھائی ہوں یہ سان چڈ دین جو بندے سان کچھ نہیں دینا اس واسطے یہ جو ادا موضوع رکھی ورنہ کرو بندے تعلیم قانون حکومت انتخاب ہر شہر ایک جگڑا کہڑی شاید ادا جگڑا شاید جگڑا چیشتے کیوں جھگڑا اتنے چشتے نال جھگڑا پیسے ہے جو بندی کے کیوں نہیں یہ کر دے نیچری کی کیوں سرائی کھڑے نیچری سارے رفی ہوئے ہوں مثال بتاؤ جو بندی گستاخی کرنے دے تو بریلوی تو انہاں لڑ دی ٹھیک ہے تیرا پتر تھاندار ہے وہ ہوں آ کے دوائیں کو پھڑ دے ایک تو سب جا کر دی یعنی گستاخ کو بھی تو گستاخ تو دفاع کرنے والے کو بھی پھاڑ کے دوائیں ڈاک دیتی پتر ذرا نیچری ہے نیچری بڑا ہویا کہ نہ ہوا دفاع والا بھی مجرم تے گستاخی نبی نو گستاخ کرے وہی مجرم دوے کٹھے پہ پھڑی نا یہ کون ہے نیچری تے نیچری تے سارے نے کیوں ہویا یہ ہون انہیں دا نیچری نال اتفاق ہے کیونکہ ان دیو بندیاں دی جو سارا کچھ ہے جتھا کلہ بکرا ہے اتنے نہیں جانا جتھے کتا بکرا گدا گوما جو سارا زبا کٹھے پکدا کرے اتنے جانا بھائی ماں جتا خالے سلال ہے اتھا ہی نہیں جانے چیشتے کو کیوں نہیں آتے اسے ملاوٹ کہانی باطل دی کوئی جوزگانی باطل دی انہیں کو سارے جوزن باطل دی تعلیم باطل باطل باطل باطل باطل قانون الیکشن سب ہے نال اختلاف اختلاف ہو گیا تو کیوں کیوں کیوں ادھر کرنا کوئی وجہ بیان چیشن بھی اندر اندر اے ہے ہوں انہوں وہ آخر بھی پیران گالا کر تو دسا خدا رسول نام تلے سٹ دو دو سو یا دوسو تب اسلام صاحب جذاتے پروگرام تھے نا وہ وہ وہ وہ خطاب محمود صاحب پیرے نے ہونے نال ہے نا دیوان جو ہے نا بڑے اچھے بیل صرف پکی پہ آواز لاؤ نہ اچھی لاؤ نہ بری لاؤ بری لہس ہو تو مسجد گناہ ہے اچھی لہس ہو تو لیٹرین گناہ ہے صرف پکی پرندے کی آواز لاؤ تو سب روز اندر کو اتنے نام پاک اتنا نام پاک آ وجے بل تو ختم نام لیٹرین نام لینا پیچھے وہ ساوے تو جی وہ پیشاب مدینہ آ مدینہ مدینہ جلدی مدینہ آئم ہر گل مدینہ مدینہ لارنا تو تو ایک ہاں۔ قاری صاحب یہ بچے کو سمجھایا کرو بھی ایک خاص ماحول ایک عام خاص کی حد ہوتی ہے اندر جس وقت کوئی عام ماحول داخل کی تھی وہ عام تھی ویسی خاص نہ رکھتی ہوں مسجد کا ماحول خاص ہے اس سے قرآن پڑھنا ہے سجدہ دینا پاکی شرط ہے اگر پاکی ہے کوئی خامی آ گئی تو بندہ کو پہچانتا چلنا دیکھو جھے چلے ماحول روڈ والا کتے جی گڑ کے لگے جاؤ مستہ گل ہے صرف تو چا کسی نہیں ساتھ رکھنا پیر تھلے رکھ کے جی آ جائے تو پیر کی جتی بو لینی ہے ربڑی جتیا پا کرنے تو پھر مسجد جانے ہیں پاسی پلیسی جی دیکھو نا اسلام ہے ہوں نو شیرواں جا بادشاہ ہوں تو فوج جا کیا بھی سانو نمک تھوڑا جا چاہیے چونڈی نمک چاہیے اجازت دے وہ آ کے نہیں تو اجازت نہیں انہیں آخیا نہ ہے تو نمک ہی شاید وہاں یار میں نمک کی اجازت دے ساں تو بکرے کھا خاور انجازت دے ساں تو بکرے کھا خاور ہوں پلیتی جی ذہن بننے بننے عام خاص ایک اسلامی ماحول ایک عام ماحول کو جدو تقسیم نہ کرے سن ونڈ دے ترتیب نہ لے سن انہیں ذہن ہے حلال حرام اسلام کی اہمیت آنی بھی نہیں نکل جاتی این احتیاط کر سو کہ وہ مسجد ماحول اگر پیر پیر تھلے بندہ چل دے تو جتی دھو لو نہ جاوے مسجد وہ ماحول ماحول سبحان اللہ اتنے قرآن پڑھی جنے اتنا جنہ پاکی کر سو اتنی تھوڑی ہے اس عام ادھر نہ جان دو یہ فرض ہے ہوں لوگ تو تو لا علم لگے ہو سن واسطے سنتے جو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو شرف حاصل کیا ہوں تھی پاکی پلیتی اسلام دی ہر گل تو سمجھانی ہے تو لوگوں نے چلاونا ہے آپ ہی چلنا ہے تو لوگوں نے چلاونا ہے یہ زبردست احتیاط کرو کرو منڈا تھلے یا بندہ جا تھلے پیر رکھے وہ اتو چلتا مسجد نہ لگا جا وہ دسو بابا پیر جا کے دھو لے یہ جا آم ہے وہ خاص ہے اتنے ہر پلیتی چلتی ہے دسو اتو کوئی احتیاط کر رہا ہے جدو رکشا لے آدھو لبڑیا ہوں نا تو اتنے وہ مٹی چھوڑ ہے وہ پلیت مٹی وہ چھوڑ ہے جتی ہے جی وہ بھی ہوں کسی کی گند لبڑی ہوتی ہے بندے گند اتنے بھی رکھ لینا گٹر پانی کے اتنے بھی جتی کا تل جتی تے ٹائر جتنے چلتا ہے اتنے بندہ جن احتیاط کرے کوئی مسجد واسطے تو خاص ہے ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਕੀ ਵਕਤ ਨੀਅਤ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਿਬਲਾ ਤਕਬੀਰ ਤਹਰੀਮ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਬਰੇਲੀ نماز پڑھ لیں مسجد میں میں چپ ہے نا حدیث پاک بھی مسجد سینکڑے نماز پڑھ کسی نماز پڑھنی بھی پہنتی ہے تو پہ سان نماز اپنا لے وہ پا کے پڑھ لیں یہ تو اپنا سخت خیال کرو کہ ہوں اگوں سے بڑی احتیاط کرو ہر بندے آکھو حق گل ہر بندے آکھو یہ شرم نہیں شرح شرم نہیں شرم ہے بے یہی دور نے مراد مسئلے حائز و نفاذ نہیں کرنے دیں لوگ نکاح لائے شرم شرع شرم نہیں بے ایمان نبی پاک تو زیادہ شرم والا آپ جدو یہ مسئلے بیان تو تسی کیوں نہیں دیں یہ عوام ہوں حائز و نفاس سے مسئلہ نکاح دے تو نہیں بیان کرنے دیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں بندہ کا مسل ہے حید آئے عورتیں بندہ نفاس آئے کسی کو پتا ہی نہیں نفاس جی پتا نہیں کم کم تین دن وس دن تین تو بیماری ہے دس تو بد ہوجی بیماری ہے ہوں لوگوں نے پتا ہی نہیں اس گل کا دس ہوں احتیاط کی کرنی مٹی کرنی کی کرا مسائل نہ دے دے نہ نہیں ہوں سو سو کے گھر بٹھا لیں انگریز اپنی جتی دی بھی قدر کرائی گئے ایک کو دو پر مرن مولکلے باٹا جتی پھرے میں چھیشے میں لکھن بائیں دکان ہیں انگریزی جتی بان کے آئی ہے جی۔ یہ حرام چمڑے دیس او بان کے آئی ہے پتہ نہیں ضرور ہے کیڑی ہے انہوں نے شیشے ہوئے پھر اللہ بلا جا پہ وہ گھومدی پی ہے روشنی یہ ایک باٹا جتی دی قدر ہو کرائی ہے حرام دے تے قرآن او گٹو قرآن خادل گٹو قرآن توہین اندر قوم پہنچ گئی بندہ انہوں کی آخر یہ جڑا بڑا ہے نا یہ تو